www.attableek.com The Reviver of Iman اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغرى اجل من الدہر ترجمہ کرنے سے پہلے 1973 میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں پہلی بار پاکستان کے آئین میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ سالوں بعد ایک عرصہ دراز کے بعد اور وہ جو یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ سالوں بعد اور عرصہ دراز کے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مزید اقسا کو آزاد کروایا اس لمبے عرصے کے بعد یعنی اس وقت بھی اور قادیانیوں کو جب کافر قرار دیا گیا تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شاسن کی روح پرفتوح کو عجیب شادمانی میں دیکھا گیا سرور میں دیکھا گیا عجیب مود میں خوشیوں کے مود میں دیکھا گیا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں لہو ہمام مل لام التحالی کی باری اللہ کے رسول سسم کے عزائم اللہ کے رسول سسم کے منصوبے اللہ کے رسول سسم کے ایمبیشن اللہ کے رسول سسم کی کیمپین بڑی بڑی ہے بڑی بڑی ہے اور بے شمار ہے اور ان میں جو بڑے بڑے منصوبے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں اس کی کوئی حد و نہایت نہیں لیکن قربان جائیں دوسرے جملے پر فرمایا کہ ہمت حسرا اجل من دہری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ایمبیشن ایک چھوٹی سی مہم وہ پورے زمانے پر بھاری ہے وہ پورے زمانے پر بھاری ہے ایسے زمانے پر بھاری اللہ کے رسول شاسم کی مہمات کو سر انجام دینے والے لوگ اللہ کے رسول شاسم کو اپنی آرام گاہ میں سرور پہنچاتے ہیں سکون پہنچاتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ہمارے مہمان خصوصی شیخ حنیف صاحب دامد برکات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمی مقبولیت دی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان کو عالمی مقبولیت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آیا ہے روایتوں میں کہ غالباً زبیر ابن العوام اور ابن ابی وقاص دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فدا کا ابی و امی تم نے وہ کام کر دکھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان کاش اللہ سبحان و تعالیٰ ان کے ساتھ بے وفائی کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور بیجا خوف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور خود غرضی سے اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مہمان خصوصی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 ہے یہ کی خلافت رہی تو اب یہ پندرہ سال ہو گئے تو حضرت عمر کے دور میں سولہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہوگی آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں ان کو لیا ان کے علوم قرآن کی بنیاد اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ جوان ہیں علوم قرآن کی ضرورت اور انہی علوم کی ضرورت تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب رکھا گیا تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اشکال کیا کہ اس کے جیسے تو میرے بھی بچے ان کو کیوں نہیں لے لے اور ان کو لے لیا حضرت عمر نے جواب کیسے دیا ویسے نہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے تم کیا بولو گے تم بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارلیمنٹ میں ایک مسئلہ چھیڑ دیا فرمایا دا نصر اللہ والفتح کے اندر اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کسی نے کیا جواب دیا کسی نے کیا جواب دیا کسی نے کہا کہ فتح و نصرت کی طرف اشارہ ہے کسی نے کہا فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کسی نے کیا جواب دیا ایک صاحب نے جواب دیا کہ جو ہے اللہ عالم فرمایا اللہ عالم کیا چیز ہوتی ہے کہہ دو لا عالم نے فرمایا لا اللہ عالم تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں پہلے کچھ علم بھی ہو تو عالم اس میں تبدیل کا جیلا ہے اب یہ تو آپ کیا سمجھو گے اہل علم جانتے ہیں کہ عالم وہاں بولا جاتا ہے جہاں پہلے کچھ علم ہو بھی اپنے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ عالم بھائی اللہ عالم نہیں ہوا کرتا ہے وہاں لا عالم ہوا کرتا ہے میں نہیں جانتا ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے تو فرمائیے اللہ اللہ عالم کیا ہوا کرتا ہے کہہ دو مجھے نہیں پتا ہے پھر اخیر میں ابن عباس سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ ہے کیسے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ نصرت و فتح جب ہونے لگی اور مکہ فتح ہو جائے آپ کا مشن پورا ہو گیا اب جب ام القرا میں ایمان آ چکا اور پرچم ایمان کا لہرا چکا ہے تو کائنات میں جائے گا ماں کا علم دنیا میں جائے گا اور مکہ ام القرا ہے تو جب پوری دنیا کی ماں مکت المکرمہ ہے تو یہاں ایمان آ چکا ہے تو اب ساری کائنات کے اندر ایمان جائے گا تو آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے تو اب آخرت کی تیاری کرو فصب سے بحمد رب کا وسط نہ توابا تو حضرت عمر نے فرمایا اب ابن عباس جو تم سمجھے ہو وہ عمر سمجھا ہے اور عبد الرحمان نے عوف کو فرمایا کہ یہ ہے وہ علم جس کی بنیاد پر میں نے اپنے پارلیمنٹ میں ان کو رکھا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہما کا علم جو تھا وہ حبر الامہ تھی رئیس المفسرین تھے بعض قابل نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے علوم کا حال یہ تھا کہ سات اونٹوں کی پشتے بھر جائیں لکھ لکھ کر تب بھی ابن عباس کا علم ختم نہیں ہو سکتا ہے تعالیٰ نے اتنا علم آپ کو عطا فرمایا تھا چھوٹی سی عمر کے اندر چونکہ نبی علیہ کے صحبت آپ کو فتح مکہ سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ملی ہے لیکن آپ نے نبی سے بہت قربت اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ وہ زوز محترمہ ہے میمونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم سب کی ماں ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وجہ ہے کہ روایت میں ایک مرتبہ چچا عباس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ آج کی نائٹ جو ہے آج کی رات تم حضور کے وہاں گزارو اور رات کے اعمال دیکھو نبی علیہ السلام کی رات کیسے گزرتی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بزرگوں سے جوڑے روایتوں سے ثابت ہوتا ہے بزرگوں سے جوڑنا چاہیے اہل اللہ سے جوڑنا چاہیے بعض مرتبہ کتابوں سے وہ علوم نہیں ملتے ہیں جو بزرگوں کے سینے سے ملتے ہیں اہل اللہ کے قلوب سے جو علوم ملتے ہیں وہ وہ ویسے کتابوں کے اندر نہیں ملا کرتے حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ نے ان کے ان کے سینے کو گنجی نے علوم بنایا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ ان کے سینے پر علم علقا ہوا کرتا ہے علم جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ایسے بے شمار بزرگوں کے واقعات ہیں ان کی باتیں مجھے حقیم علمت حضرت اقدستان بھی نور اللہ مرکز کا ایک ملفوظ یاد آیا حضرت نے فرمایا تفویض اور تجویز دو لفظ ہیں حضرت کی باتیں تو ایسی ہوا کرتی تھی سمجھنے والا سمجھے تو سمجھے اس لیے کہ وہاں بیٹھنے والے بھی ہمارے جیسے نہیں ہوا کرتے تھے اہرے گہرے نٹھو خیرے جن کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے حضرت کی مجلس میں تو اہل علم جیسے بیٹھا کرتے تھے فرمایا دو چیزیں ہیں تفویض اور تجویز فرمایا تجویز میں تکلیف ہے تفویض میں کامیابی اور سکون ہے اب اگر اس کو کھولا جائے ایک انسان تفویض یعنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے بھائی کچھ ہوا اللہ کے حوالے اللہ اس سے نمٹ لے گا اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے گا تو تفویض میں دل کو چین ہو جاتا ہے سکون ہو جاتا ہے راحت ہو جاتا ہے لیکن تجویز کہ اس نے میرے خلاف یہ کام کیا ہے اب میں کیا کروں اس کے ساتھ اب میں تجویز سوچ رہا ہوں رات میں کوئی دشمن دن میں کچھ کر لو اس کے خلاف کوئی سازش کر لو فرمایا تجویز میں تکلیف میں پڑو گے تفویض میں راہ تو چین ملے گا اور تجویز میں جو ہے پریشان ہو جاؤ گے فرمایا تفویض کا راستہ ہمیشہ اختیار کرو تجویز کا راستہ اختیار نہ کرو اور پھر حضرت نے فرمایا سنو لیکن فرمایا تفویض کے اختیار کرنے میں اپنی راحت اور سکون کی نیت نہ کرنا رضا الگ تقدیر کی نیت کرنا کیسی بات یہ یعنی جملے تو دیکھ اپنی راحت اور سکون کے مجھے راحت ملے تفویض میں سکون ملے فرمایا اس میں نفس آ گیا اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے اپنے قرآن میں تفویض کا مسئلہ ہمیں کہا ہے کہ میرے حوالے کرو مسائل کو فرمایا کفینا کل مستین قبیما فول یہ تفویض کا مسئلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ پیغمبر انا کفینا کا ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے جو تمہاری مذاق اڑا رہے ہیں یہ آیتیں جو ہے نا یہ آیتیں اس حالت میں جو اس وقت کے موجودہ حالات ہیں اس میں بہت فت ہو رہی ہے نہ کفئی نہ کل مست پیغمبر جو لوگ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ دینا اللہ علان کون مذاق اڑا رہے مشرقین جو آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں فسوف ان عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فرمایا پیغمبر مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے ان کی نقل و حرکت سے اور ان کے طریقوں سے آپ کے سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں ابھی کو لیکن پیغمبر آپ کا کام یہ ہے بحمد رب وقم من جیوی خوب تصویر پڑھو میری برائی بیان کرو اور خوب نمازیں پڑھو باقی مسئلہ ہمارے حوالے والے یہ ہے تفویض تفویض اختیار کرو لیکن فرمایا راحت اور سکون کی نیت نہ کرنا رضا الگ تقدیر کی نیت کرنا کہ اللہ میں تقدیر پر راضی ہوں جو کچھ فیصلہ ہے فرمایا راحت اور سکون کی نیت میں نفس آ جاتا ہے اور رضا الگ تقدیر میں قرآن اور حدیث آ جاتی ہے اگر رضا الگ قدر کی نیت سے تفویض کیا تو ثواب ملے گا اور راحت اور سکون میں کوئی ثواب نہیں ملے گا تو تفویض بھی ہو اور رضا القدر کی نیت بھی ہو آگے حضرت اقدستان بھی اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کسی اور جگہ یوں کھولا ہے فرمایا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی فرمایا نماز لذت کے لیے نہیں ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لذت کیا چیز ہوتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی فرمایا لذت جو ہے وہ وہ لذت پورا کرنے کے لیے نماز نہیں ہے اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے کوئی لذت آوے یا نہ آوے ہمیں اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے حضرت مزاحی جملہ بھی کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت نماز میں لذت نہیں آتی مزہ نہیں آتا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ حضرت مزہ نہیں آتا تو حضرت نے فرمایا مزہ تو مزی میں آتا ہے نماز میں نہیں آتا <laughs> فرمایا مزہ تو مزے میں آتا ہے نماز کا مزلہ نہیں ہے نماز میں لذت کیسے لذت اطاعت رب فرمایا کہ بعض صوفیہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لذت آ رہی ہے فرمایا وہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں باقی آپ کو تو اللہ کے حقوق کو پورا کرانا ہے اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں ذکر میں لذت نہیں آتی فرمایا ذکر لذت کے لیے نہیں ہے اللہ کی یادوں کے لیے لذت آوے یا نہ آوے لیکن ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے اس کے تسبیحات پڑھنا ہے اس کی نمازیں پڑھنا ہے یہ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے آج کے لذت نہیں آتی لذت نہیں آتی یہ کوئی مسئلہ ہوا اس نیت سے نماز پڑھو کہ اللہ کا فریضہ مجھ کو ادا کرنا ہے چاہے وہ لذت آوے یا لذت نہ آوے مجھے میرے رب کے فریضے کو ادا کرنا ہے اگر بلکہ حضرت نے آگے جملہ لکھتا ہے کبھی کبھی انسان کی لذت انسان کو نفس کے تابع بنا دے گی اور جب نماز نفس کے تابع ہو گئے تو پھر اللہ رہا ہی کا اپنا رب رہا ہی کا تو بہرحال ہمارے اکابر کی باتیں تو بڑی عجیب ہوتی ہے ایک جگہ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعلیم اور تدبیر فرمایا ہر چیز کا علم ہونا چاہیے تمہارے پاس ہر چیز کا علم ہو یہ نہیں کہ ضد مسجد میں تصویر لے کر بیٹھے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حالات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا مسائل ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہے اسلام سے متعلق کیا کیا جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں کچھ پتا ہی نہیں حضرت مولانا علی میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے لوگوں کو تحجد گزار تو بنا دیا لیکن اگر سیاسی حالات سے واقف نہیں کیا تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تحجد تو بہت دور کی بات فرائض پڑھنے سے بھی محتاج ہو گا فرمایا ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی کہ سیاسی حالات سے بھی ہم واقف رہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا مسائل چل رہے ہیں تاکہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تدبیر پھر اس کے ساتھ تدبیر کا مسئلہ بھی ہوگا حضرات صاحب کرام میں صرف نہیں تھے سیاسی میدان کے کھلاڑی بھی تھے حضرت العاص رضی اللہ تعالیٰ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تحقیم کی شکل جو پیش کی تھی وہ العاص ہی نے تو پیش فرمائی تھی اور اسی پر جو مسئلہ آگے چلا تھا تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی میدان کے کھلاڑی تھے اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو حکومتی میدان کے کھلاڑی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت یہ جو ہیں حکومتی میدان کے کھلاڑی تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس موقع پر دو دو بڑے درجے کے تابعی کو ایک کاغذ لے کر بھیجا اور نیچے اپنا دستخط کر دیا سگنیچر کیا اور سگنیچر کر کے یہ کہا کہ جاؤ تم دونوں کے دونوں حضرت حسن کے پاس اور حسن اس پر جو شرط لکھیں گے مجھے منظور ہے گئے یہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرائط لکھے وہ شرائط ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی لکھی تھی کہ آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے سلاح اتنے پیسے آپ کو ہمیں دینے پڑیں گے اب نادان اور نااہل لوگ کہتے ہیں کہ نواز رسول ہو کر پیسے مانگ رہے یہ نادان لوگ ہیں نادان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فوج تھی اب ان کو روکنا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا ہے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے تو جو برسر پیکار تھے جو تیار تھے ان کو روکنا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو دینا پڑے گا اپنے لیے نہیں مانگا تھا یہ ہے وہ ذہن یہ ہے وہ ذہن حضرت معاویہ نے ان ساری باتوں کو منظور کر لیا اور جو مطالبہ کیا وہ ساری چیزیں عطا فرما دی اب یہاں ایک چھوٹا سا حدیثی اعتبار سے اشکال ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعریف فرمائی تھی صلاح میں حسن سن کی بخاری شریف میں ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے حسن اس کے ذریعے سے اللہ امت میں صلح کرائے گا اور یہاں صلح کی پیشکش معاویہ کر رہے ہیں حسن نہیں کر رہے تو تعریف نبی علیہ السلام نے حسن کی فرمائی اور یہاں معاویہ سلا کر رہے ہیں تو کیا روایت جھوٹی ہو گئی روایت کے خلاف مسئلہ ہو گیا نہیں نہیں میرے بھائیو معاویہ حکومت لینے کے لیے پیشکش کر رہے ہیں اصل تو تعریف اسی کی ہوگی کہ جو حکومت کو چھوڑ رہا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کو چھوڑ دیا ان صلح کے لیے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے مسلمانوں میں تفریق نہ ہو مسلمانوں کی آبر عزت محفوظ رہے تو اللہ کے نبی نے جو تعریف فرمائی وہ اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے امت کے اندر صلح ہوگی تو بہرحال حکومتی میدان کے بھی تھے سیاسی میدان کے بھی تھے اور خانقاہی میدان کے بھی تھے اور تبلیغی میدان کے بھی تھے اور زہد و تقوا کے میدان کے بھی تھے اور تعلیمی میدان کے بھی ابو ہریرا کو لے لو تو تعلیمی میدان کا آدمی ہے تو ہر طرح کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تیار کر کے امت کو دے دیے کہ یہ تمہارے اساتذہ ہیں ان میں سے جس کے طریقے پر بھی چلو گے اصحابی کن نجوم بیائیہم اقتدئی تم اقتدئی تم الفاروق پلو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کی حکومتی بصیرت اور سیاسی بصیرت کیسی تھی یہ والا محمد صاحب جو آئے ہوئے یہ تو جگہ جگہ انہی کاموں کو لے کر کے چلتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی اس بات میں بڑی نظر ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے دکتورا کیا ہے ان کو پتا ہے کہ سیاسی بنیاد پر حکومتی بنیاد پر ہمارے اقابل صاحب کرام کی زندگیاں کیسی زبردست تو اللہ کے حبیب نے ہر طرح محنت فرمائی اپنے صحابہ کرام پر انہی میں حضرت ابو ذر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو صوفیاء کرام میں سے تھے صوفی صاحبی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جو کثرت سے حضرت سے سوال فرمایا کرتے تھے کثرت سے سوال کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی شاگرد نے حضرت سے فرمایا کہ میری اگر ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی تو میں حضرت سے یہ سوال تو ابو ذر نے فرمایا تو کیا سوال کرتا تو کہا کہ میں یہ سوال کرتا کہ ہر رائے طرف آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے بس اس کو چپ بیٹھ یہ سوال بھی میں کر چکا ہوں میں نے کر لیا ہے تو کہا اچھا کیا جواب دیا پھر میں اللہ اللہ کے نبی نے جواب دیا رائی تو رب بھی نور میں نے اپنے رب کو دیکھا نور وہ حجاب ہوا نور اور اس کے سامنے جو پردے تھے وہ نور کے پردے تھے اب یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے اب اس کو کیسے سمجھایا جائے میں آسانی کے ساتھ اگر کچھ اوپر آنے کی آپ کوشش کریں تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ کسی بڑے کے دربار میں جب آپ بیٹھتے ہو تو پوری نظر بھر کر نہیں دیکھتے اس کا روب ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں پاتے اللہ کے نور کا روب اتنا زبردست تھا کہ حضرت یوں نہیں دیکھ پائے یوں دیکھتے تھے پھر یوں پھر یوں تو چرائی چرائی نظر سے دیکھا اس کو کہا وہ جا وہ یہ ہمارے علامہ گنگو ہی نفر اللہ مرکدہ نے شرح فرمائی اس حدیث شریف کی اللہ ہمارے ان اقابل کی قبروں کو نور سے منور فرمائے واقع نے روایتوں کو اتنا کھولا ہے اتنا کھولا ہے کہ ہماری روح جو ہے فرق جاتی ہے ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنے سے میں ابن قیم کی انکت القرآن کو دیکھ رہا تھا بہت عجیب و غریب کتاب ہے انکت القرآن فرمایا ان پان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و آزواد حکم و عشیرت حکم اس میں بہت ساری باتیں حضرت نے لکھی ہے صرف اسی آیت پر میں بات کروں تو عشاء ہو جائے گی یعنی حضرت نے جتنا لکھا ہے اسی کو اگر میں نقل کر دوں تو عشاء ہو جائے گی میں دو بات جو حضرت نے نقل فرمائی ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَوَّالُنِ تَرَفْتُمُوهَا وَتِيَّارَتُمْ تَقْشَوْنَ قَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْدَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نفس سے جمع کے اوپر غسل کرنے کا تھا چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ آئندہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہوگا کہ اب نفس سے جمع کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا یہ وہ مسائل تھے جو وہاں ویسے ہوا کرتی تھی یہ نہیں کہ ایران قرآن کے مزائل اور کسی کو گرانے کے مزائل یہ مزائل وہاں نہیں تھے تو ہور ابن قید سے چچا نے کہا کہ ذرا اجازت لے لے اجازت لے حضرت محمد نے کا ہے لے لیا اب لے آئے تو جیسے ہی ان کے چچا آئے حضرت عمر کو دانتنا شروع کیا اور کہا کہ تم جو ہے سختی کرتے ہو ہمارے حقوق نہیں دیتے ہو ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو نہ معلوم کیا کیا ساری باتیں کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا پتائی کے لیے کہ تو کون اشکال کرنے والے جبکہ میری زندگی کھلی ہوئی ہے تمہارے ساتھ ساتھ ابن نے کیس نے دیکھا کہ بدھا چچا مار کھا جائے گا تو فوراً حضرت عمر کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑی پڑی الغیظ زمین عن الناس واللہ و المحسنین مومن کی صفات یہ ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں ولکا زمین الگز ولا آفین لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں یحب المحسنین اور اللہ ایسو ہی کو پسند کرتا ہے یہ احسان وہ احسان نہیں جو کسی کو کچھ دیا جائے اسی لیے خطیب صاحب اخیر میں پڑھتے ان اللہ یا امر و بلاد احسان وہ پیسے والا احسان نہیں ہے یہ وہ احسان ہے انکا اللہ اللہ ترا فلم تکن ترا فلم خطیب صاحب اپنے خطبے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کے اندر اللہ ہونا چاہیے یہ خطبے کی حقیقت ہے جو اخیر میں پڑی لیکن ہم اس وقت جھونکے کھاتے ہوتے ہیں اور بقول ہمارے ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکا دینے والی آیت ہے فرمایا ہاں ویسے بھی چونکا دیتی ہے اس لیے کہ نیند نکال رہے تھے ان اللہ یامرو پڑا تو نیند ختم ہو گئی تو چونکا دے دیا کہ اب نماز کھڑی ہو رہی ہے تو چوکھا دینے والی آیت ہے ان اللہ یامر بلدل والاحسان احسان وہی تائید وہ احسان واللہ یحب المحسنین میں جیسے ہی ابن قیس نے یہ آیت پڑی ہے حضرت عمر نے فوراً کو رکھ دیا فوراً دیا وہاں کوئی نفس نہیں تھا کہ نہیں نہیں اس طرح کی باتیں کی آیت تو اس سے متعلق ہے یہ حدیث جیسے آج ہم تعویلات کرتے ہیں نا یہ تو اس سے متعلق یہ وہاں تو سارا اپنے ہی متعلق تھا سارا قرآن اپنے متعلق ساری حدیث اپنے متعلق دوسروں سے متعلق نہیں تھے تو فرمایا جیسے ہی آیت پر حضرت نے فوراً قرآن نیچے رکھ دیا وہاں لکھا ہے حدیث شریف میں بخاری میں وقان عمر القرآن فرمایا عمر قرآن کے سامنے رک جانے والے تھے راوی کا لفظ بھی دے دو وقاف وقاف مبالغہ کا سیگا ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں تھے قرآن آ گیا مزلہ قدم ہو گیا بس بس جب میرے نبی کی کوئی بات آ جائے اللہ کی کوئی بات آ جائے تو اس سے آگے اب ہماری زندگی نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں بزرگوں کی صحبت سے یہ باتیں ملا کرتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے یہ باتیں ملا کرتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے رات گزارنے میمونہ کے وہاں گئے تو عشاء کے بعد حضرت دیر سے تشریف لائے اب وہاں کوئی بہت بڑی چار پائی ہماری طرح تو ہوتی نہیں تھی کہ چھ بائی چھ کی ہو اور پانچ بائی چھ کی ہو ایسا مسئلہ تو تھا نہیں اور سیدھی سادی وہ چار پائی جو کھجور کی رسیوں سے بتی ہوئی چار پائی تھی اور کیا ہوا حضرت بحبولہ سیدھے سوئے تھے حضور پاک شاسن کے لیے جگہ تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو یوں پائتی میں سلا دیا جیسے ماں اپنے اولاد کو سلا دیتی ہے تو پائتی میں یوں سلا دیا اب عبداللہ ابن عباس سوئے ہوئے ہیں کچھ اوڑھ لیا ہے حضرت گھر میں لائے لایا فرمایا بچہ سو گیا غلام سو گیا غلام تصویر ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انور شاہ صاحب کشمیری نے ترجمہ فرمایا منا سو گیا منا سو گیا بہت پیارا ترجمہ فرمایا منا سو گیا جہاں روایت میں حضرت فاطمہ کے وہاں حضرت نبی علیہ صلاح وسلام بازار سے ہو کر کے آئے تو کل بیٹی کو ذرا دیکھ لے تو صبح صبح کا وقت تھا تو وہاں روایت کا ایک لفظ آتا تو نبی علیہ اللہ وسلام نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے حسن کے متعلق تو بچے سوئے ہوئے تھے اب اس لفظ کا مجھے اس وقت ذہن میں روایت کا لفظ نہیں رہا اس کا ترجمہ عام محدثین نے ترجمہ کیا ہے شرارتی کہاں ہے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ترجمہ کر فرماتے اپنی اردو زبان کے اندر کا وہ پاجی کہاں ہے پاجی جو محبتی شرارتی ہوتا ہے بچہ جو محبت میں شرارتیں کرتا ہے اس کو پاجی کہا جاتا ہے کہ وہ پاجی کہاں ہے تو حضرت فاطمہ نے جلدی جلدی تیار کیا اور بھیج دیا نانا کے پاس اور نانا نے اپنے سینے سے لگایا اور اسی موقع پر حضرت نے ان کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد سونگا اور اس کے بعد فرمایا تھا میرے اس بیٹے سے اللہ سلا کر آئے گا اسی موقع پر صلی یہ کریم وسلم نے فرمایا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا یا یہ میرے پھول اور ایک بات میرے بھائیوں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالو یقیناً حضرت حسین کے لیے پانی بند کیا گیا اور دس دن تک پانی نہیں دیا گیا مسئلہ اپنی جگہ ہے مسلم ہے سارا مسئلہ لیکن کم سے کم اس شہید کو بھی تو یاد کرو جو ابھی چند دنوں پہلے جس کے یوم شہادت گئی ہے اٹھارہ ذیل ہرجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کو چالیس دن تک پانی نہیں دیا گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں اور پھر یہ وہ ذات ہے جس نے کنواں خرید کر امت کو دیا تھا یہ وہ ذات ہے کہ جس نے مسجد بنائی شاندار مسجد لیکن اس کو اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا اس شخصیت کو نماز تک پڑھنے نہیں دیا اس مسجد کے اندر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکیزہ لے کر پانی کا چلے ہیں تو دشمنوں نے تیر مارے اس کے اندر تاکہ پانی نہ پہنچنے پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے کو اچھالا اور جو جو امامہ یا جو رومال تھا اس کو اچھالا اور فرمایا رب کریم پکڑ نہ کرنا میں تو اپنی پوری خدمت کے لیے حاضر ہوں اس کو بھی تو یاد کیا جائے آخر حضرت عثمان کی قربانیاں جو ذنورین کہے گئے جو نبی کی دو دو بیٹیوں سے نکاح کرنے والا نبی جس سے خود حیا فرماتے ہیں اور یوں فرمایا میرا اللہ عثمان سے حیا کرتا ہے آخر ہم اس شخصیت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نواز رسول ہے تو یہ داماد رسول ان پر دس دن ہے تو ان پر چالیس دن اگر یہ مظلوم ہے تو یہ بھی ہے آخر انہوں نے بھی قربانی دین ہی کے لیے دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بزرگوں سے منسلک رہیں بزرگوں کی زبان سے کبھی کبھی وہ باتیں نکلتی ہیں جو کتابوں میں بھی نہیں ملا کرتی تو حضرت میمونہ کے مکان میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سوئے ہوئے تھے حضرت رات میں تجیب لائے نامن گلے بچیا سو گیا منا سو گیا اس کے بعد حضرت بھی لے لے گئے ایک ہی لحاظ کے اندر ایک وقت گزرنے کے بعد حضرت اٹھے ان نفی خلق سماوات والارض کے رکو کو پڑھا لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا استنجا کے لیے تشریف لے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے آپ نے بھی ویسا ہی کیا ان نبی غلط سماوات کی رکو کو پڑھا اور پھر جہاں حضرت نے پانی پیا تھا اسی مشکیزے سے پانی پیا اور اس کے بعد پانی کا برتن اٹھایا اور حضرت کے لیے اس کھانے سے باہر رکھ دیا نبی جب نکلے ہیں تو فرمائیے پانی کس نے رکھا میمونہ نے کہا عبداللہ نے رکھا تو بڑی فقاحت کا کام کیا تھا بڑی سمجھداری کا تاکہ نبی کو تلاش نہ کرنا پڑے تو دعا دی اللہ فکی ہو فی الدین اللہ دین کی سمجھ فرما اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بائیں طرف کھڑے ہو گئے جب ایک مفت دیو تو دائیں طرف حضرت نے کان پکڑ کے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا اور اس کے بعد برابر میں کھڑا کیا تو پیچھے ہٹ گئے تھوڑے سے نماز کے بعد حضرت نے فرمایا پیچھے کیوں ہٹ گئے ایک قدم پیچھے کیوں ہوتے تو بڑا پیارا جواب دیا یا رسول اللہ انت نبی امتی آپ نبی ہیں میں امتی ہوں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا ہوں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب آپ کے لیے دعا فرمائی اللہ علم کتاب اللہ آپ کو قرآن کریم کا علم عطا فرما یہ ایک ہی رات کی دونوں دعائیں ہیں اللہ علم کتاب آپ کو قرآن کریم کا علم عطا فرما یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو پہلے تعلیم اس کے بعد تبلیغ اور پھر میرے بھائیوں اگر غور فرمائے تو تیسری وہی اترتی ہے مزمل الا کلیلہ تحجد کی ان دونوں کے بعد تحجد کا حکم دے کر اشارہ فرمایا کہ بہانے کر کے سنت کہہ کر کے چھوڑ نہ دینا یہ معلم اور مدرس تیرے کام میں بھی اگر کوئی معین ہو سکتا ہے تو تحجد کی نماز ہے اور مبلغ اور اے دائی تیرے کام میں بھی اگر کوئی معین اور مددگار ہو سکتا ہے تو تحجد کی نماز تجھے چاہیے کہ تو تحجد کا عادی بنے نبی علیہ السلط وسلام تو فرمائے طویلا سبحن کا معنی تیرنا ہوتا ہے اور تیرنے والا جب تیرتا ہے تو بیچ میں رکتا نہیں ہے وہ منزل پر پہنچ کر کے رکتا ہے بیچ میں کھانا پینا نہیں کھاتا وہ چلتا ہی رہتا ہے نبی کے لیے اس لفظ کو لا کر کے اشارہ فرمایا کہ میرے محبوب صبح تو جب آپ تبلیغ اور تعلیم کے کام میں لگو گے تو آپ ایسے لگو گے کہ نہ کھانے کی بگڑ نہ پینے کی بس بازار کی منزل ہی منزل تو دن بھر تو آپ مخلوق کے ساتھ رہتے ہو ذرا اپنے رب سے بھی تو کچھ باتیں کر لیا کرو اور وہ رب کے ساتھ بات کرنے کے لیے رات کا وقت ہے وہ خلوت ہے وہ تنہائیاں ہیں اس لیے میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ سنت سنت کہہ کر کے اس عمل کو چھوڑ نہ دیں یہ بڑی معین اور معاون عبادت ہے آخر کوئی تو بات تھی کہ نفل ہونے کے باوجود اللہ یوں کہہ رہا ہے حل میں مست فی ہے کوئی رزق کا مانگنے والا مغفرت کا مانگنے والا اور پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا آ جانا اور ایسے موقع پر عنایتوں اور بخشوں کا دے دینا کوئی تو بات تھی اس نماز کے اندر باوجود کہ یہ نفل ہے اور سنت ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ نماز بہت ہی زیادہ ہمارے کام میں معین ہے معاون ہے اس لیے میرے بھائی میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ نبی جیسی طبیعت طویل نماز پڑھو وہاں تو حال یہ ہے کہ ایک ایک رکعت میں پونے چار پارے پڑے جا رہے ہیں اور دوسری رکعت میں دیر پارا پڑا جا رہا ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے لیکن چھوٹی چھوٹی صورتیں تو پڑھ سکتے وہ دوہا عالم نشرائی پڑھ لو پہلی دو رکعت میں دوسری دو رکعت میں علم تر علی کو پل لو بس اتنا سا ہو گیا چار رکعتیں ہو گئی اس کے بعد دعا کر لینا اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا مختصر سے مختصر پڑھو مختصر سے مختصر لیکن پڑھو ضرور یہ بہترین نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے کنکشن جڑتا ہے تعلق جڑتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نماز کی کیفیت حدیث مبارکہ میں بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا بخاری شریف میں ابن عمر نے خواب دیکھا اور وہ خواب یہ تھا کہ دو آدمی آئے وہ دو فرشتے تھے اور مجھے لے گئے اور وہاں آگ تھی بڑی زبردست اور میں آگ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا اور فرمایا لا تخف درمت یہیں کھڑے رہو فرمایا میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اس کے بعد خیر ان دونوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ ایک عذاب کی شکل ہے جو تم کو بتائے صبح میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی تعبیر پوچھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے اپنے اپنی آپا جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ پوچھ لینا جب اللہ کے حبیب کو یہ خواب بیان کیا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعبیر نہیں دی کوئی تعبیر نہیں دی ہال بت حضرت نے یوں فرمایا نعم العبد عبد اللہ فی اللیل قلیلا عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تحجد پر لیا گیا تھوڑی سی تحجد پر لیا گیا اب محدثین یہ بحث کرتے ہیں کہ بلا اس خواب کو تحجد سے کیا مناسب اب محدثین اس کا جواب دیتے ہیں فرمایا کہ وہ جو رات میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے اگر تحجد پڑھتے ہوتے تو آپ کے دل پر خوف تاری نہ ہوتا اس لیے کہ تحجد پڑھنے والوں کے دلوں کو اللہ خوف سے معمول کر دیتا ہے بہت زبردست بات محدثین نے لکھی ہے تو یہ جو نماز ہے نا بہت اہم نماز ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی اہمیت کریں تو پہلے تعلیم پھر تبلیغ اور اس کے بعد تحجد کا حکم دیا گیا یہ عظیم المرتبت کتاب تعالی نے ہمیں عطا فرمائی اور استعمال کا طریقہ بیان فرمایا کہ اس دنیا کو کیسے استعمال کرو گے سیاسی لائن سے کیسے استعمال کرو گے عبادتی اور زہد کی لائن سے کیسے عبادت ایسی بھی عابد اور زاہد نہ بن جانا کہ جو خلاف اس سنت زندگی جیسے آج کل جو بناوٹی صوفیہ بنے ہوئے ہیں اور جن کو نہ سنت کا پتہ نہ دین کا پتہ نہ شریعت کا پتا کسی چیز کا پتا نہیں ہے اور ویسے ہی صوفی بنے ہوئے ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں فریب کر رہے ہیں ذکر میں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی ناچتے ہیں اور کبھی کودتے ہیں اور یہ وزد آتا ہے کوئی ایک روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دے کہ جس میں یہ کیفیت ہوئی ہو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ ذکر کی کوئی کیفیت سنت سے ثابت ہے حقیقت یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت النار تمام بدعت ضلالت اور گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گا ہر گمراہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا بھی عبادت اور زہد نہ ہو کہ جس عبادت اور زہد میں خلاف سنت ہوتا ہوتا ایسی بھی عبادت نہ ہو کہ شریعت کے خلاف ہم عبادت کرتے ہو ایسا بھی کوئی کام نہ کرے اخلاق حسنا کے اندر کہ جو بالکل سراسر دین کے خلاف ہو میرا نفس اس کو اخلاق حسنا میں شمار کرتا ہوگا لیکن ذرا قرآن پر بھی تو پیش کرو حدیث پر بھی تو پیش کرو صرف بناوٹی مسکراہٹ کو اخلاق حسنا کہہ دینا یہ تو بے وقوفی ہے جیسے فلائٹ میں بناوٹی مسکراہٹوں سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے اندر میں کچھ نہیں ہوا کرتا ہے یہ بناوٹی ہنسنا اور مسکرانا جو ہے وہ وہ حقیقت میں وہ ایک آرٹیفیشل ہے اندر میں وہ چیز نہیں ہے تو کیا اس کو اخلاق حسنا کہیں گے یہ اخلاق حسنا میں نہیں ہے اس کو دین نہ سمجھے اس کو شریعت نہ سمجھے اس کو اخلاق حسنا نہ سمجھے اخلاق حسنا کا تعلق تو ہے وہ دل سے کہ دل کے اندر کسی کی عظمت ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ کیسے تم مسلمان بن کر کے زندگی گزارو گے لا ولدی کبھی آپ نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ رہے وغیرہ وغیرہ تو روایتوں میں اخلاق حسنا کو بیان کیا گیا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے اگر اس طرح کی لائف میں نے اور آپ نے گزاری ہے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن والی زندگی حدیث شریف والی زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے اور یہ مبارک زندگی ہمیں مبارک ایسی مبارک زندگی ہمیں مبارک ہو اور اسی مبارک زندگی پر ہمیں کہا گیا ہے ان انولیا ہمیں ہمیں دوست اللہ نے اپنا بنا لیا کہ متقی لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ کبھی تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا وہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا میں غریب سے دوستی نہیں کرتا میں فتح پرانے کپڑے والوں سے دوستی نہیں کرتا لیکن اللہ کہتا ہے کپڑے تیرے چاہے فتح پرانے ہو تو غریب ہو تو کیسا بھی ہو لیکن تقوا ہے تو میں تجھے اپنا دوست بناتا ہوں تقوا اگر ہے تو میں تجھے اپنا دوست بناؤں گا تو کالا ہو گورا ہو عربی ہو اجمی ہو کہیں کا بھی ہو بہرحال تو میرا دوست ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہمارے خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ہے اور پھر ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ علیہم فن علیہ ملازن دنیا میں بھی اور مرنے کے موقع پر بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وقاموا يتقون جو اللہ سے ڈرنے والے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے جو منازل دینے والے جو مراتب دینے والے اور سب سے بڑی چیز اپنی زیارت دینے والے اسی لیے علماء نے لکھا سیدنا عبد القادر جیلانی کے جملے پر میں اپنی بات ختم کروں سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ کافر مشرق اور منافق جو جہنم میں جائیں گے میرے بھائیوں ان کو آگ کا اتنا صدمہ نہیں سانپ اور بچھو کا اتنا صدمہ نہیں سلاسل اور اغلال کا اتنا صدمہ غم نہیں ہوگا جتنا کہ ایک نعمت سے محرومی کا غم ہوگا اور وہ نعمت سے محرومی اللہ کی زیارت سے محرومی اس کا جو صدمہ ہوگا وہ ان کے دلوں کو فار دے گا اور فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے مسیریوں پر اتنی خوشی نہیں حور و غلمان پر اتنی خوشی نہیں بہترین کھانوں پر اتنی خوشی نہیں خوبصورت چہروں پر اتنی خوشی نہیں سونا اور جواہرات پر اتنی خوشی نہیں جتنی کہ ان کو خوشی ہوگی ایک نعمت کے ملنے پر اور وہ نعمت ہے اللہ کی زیادہ حق جل ہو کی زیارت اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ محبوب کی زیارت ہو جائے تو پھر اس صورت میں ساری کائنات کی چیزیں اس کو فیکی نظر آتی ہے پھر اس کو کوئی تصور نہیں ہوگا کہ پیسے ملے یا نہ ملے کھانا ملے یا نہ ملے بستر ملے یا نہ ملے محبوب کی زیارت ہو گئی تو کافی ہے فرمایا ساری جنت اپنی جگہ پھر ولی اللہ محدث دہلوی کیوں نہ کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھ کو اجازت دے دی اور مجھے پوچھ لیا کہ ولی اللہ کیا چاہیے تو میں کہوں گا اے اللہ ایک مسلح کے برابر جگہ دے دے زیادہ نہیں چاہیے بن دیکھے سجدے کرتا تھا اب تجھے دیکھ کر سجدے کروں گا ولی اللہ فرماتے بن دیکھے سجدے کرتا تھا اب تجھے میں دیکھ کر سجدہ کروں گا اتنی سی جگہ دے دو تو میرے بھائیو یہ اللہ کی محبت ہے جس کے دل میں سما جاتی ہے اس کا دل وہ کعبہ بن جاتا ہے کہ جس کے اوپر تجلیاں اترتی تجلیاں اترتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے والا قرآن مقدس ہے اور قرآن مقدس کی شرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے میں نے کہا حاض القرآن المین اللہ الصالحات اللہ ہم تمام کو قرآن حدیث سے اللہ کی ذات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل وابستگی جو ہے عطا فرمائے اور شریعت متحرہ پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے فرمائے حقیقت یہ ہے کہ محبت کی بہت کمی ہے ہمارے اندر نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ اللہ سے نہ رسول سے بہت کمی ہے محبت کی میں نے جمعہ میں بھی رومی کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دکان پر رومی کچھ خریدنے گئے معرف بھی مذنبی میں کچھ خریدنے گئے اور ایک عورت خریدار آئی اور اس نے کچھ خریدا اور اور دکاندار سے کہا کہ حساب کر لو تو کہنے لگا محبت میں حساب کیسا بھائی مجھے تو تجھ سے پیار ہے محبت میں حساب کیسا تو رومی گر گئے بے ہوش ہو گئے ہوش میں آیا تو دکاندار نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہوا کیا بے ہوش ہو گئے تو رومی نے جواب دیا تیری فاسق محبت میں تو حساب نہیں کرتا مجھے اللہ اس کے رسول سے کیسی محبت ہے کہ میں حساب ہی سے پڑھتا ہوں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں بس جمعہ کو اسی ہی درو شریف پڑھوں گا زیادہ نہیں پڑھوں گا یہ حساب کہاں سے آ جائے جس میں نبی علیہ السلام نے حساب بتایا تینتیس تینتیس اور چونتیس وہ تو حساب سے پڑے اس کے علاوہ سبو ہم قدوس میں کون سا حساب سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم میں کون سا حساب لا الہ الا اللہ میں کون سا حساب درو شریف میں کون سا حساب ہم کیسے محبوب ہیں کہ حساب سے پڑھتے زائد نہیں پڑھتے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ضرور پڑے اور اور آپ کی سنتوں پر جو ہے اپنی زندگی کو فدا کریں اور اللہ کے مبارک قرآن پر اپنی زندگی کو ڈالیں اگر میں نے اور آپ نے یہ نہیں کیا تو دنیا ابھی آدھا کھا رہی ہے مکمل ہمیں کھا جائے گی اور پھر وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا کہ ہماری زبانیں ایسی بن ہوگی کہ خدا پاک کی قسم گردنیں کاٹی جا رہی ہوگی اور ہمیں بولنے کا حق تک نہیں دیا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مولا کو راضی کرے اس اللہ کو راضی کرے اور وہ راضی ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہے الحمد للہ والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اننا اللهم انا نحن احبك واحب من يحبك واحب عمل يقربني اليك اللهم ہمیں تیری بھی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت فرما ان اعمال کی محبت عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے جس سے تیری قربت نصیب ہوتی ہے جس سے تیری محبت عطا ہوتی ہے اللہ دنیا کی فاسد محبت نے ہمیں تجھ سے بہت دور کر دیا ہے ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں فسق و فجور غیبت و لانتان حسد اور بغض میں مبتلا ہو چکے اللہ دل کی کساوت کا عالم یہ ہو گیا ہے نقطے پر نقطے لگتے چلے جا رہے ہیں ہمارے دلوں کو صاف فرما ہم تو سے توبہ کرتے ہیں دو ہاتھ سے توبہ کر رہے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے صاف فرما دے اے اللہ ان نقطوں کو دور فرما دے ان سیاہی کو ختم فرما دے اس سیاہی کو ختم فرما دے اپنی تجلی نازل فرما دے اپنی محبت سے شرشار فرما دے اپنے دیوانے بنا دے اپنے دیوانے بنا دے اے اللہ اپنے دیوانے بنا دے اے اللہ ذکر کی بستی عطا فرما نماز کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دیوانہ بنا ہمیں سچے عاشق بنا ہمیں سچے عاشق بنا جیسے صحابہ دیوانے تھے اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرما اے اللہ آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما والدین کی مغفرت فرما اقارب رشتے داروں کے اہل و عیال کی بیوی بچوں کی مغفرت فرما اے اللہ مسلمان اس وقت جو پریشان حال ہے مولا تیرے علاوہ کوئی اس پریشانی کو حل نہیں کر سکتا ہماری تدابیر فیل ہے ہماری سیاست فیل ہے ہماری باتیں فیل ہے تو ہی کر سکتا ہے اللہ ان بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے اللہ بے سکونی کو سکون سے مبتل فرما اللہ امت تو بنی کر رہی ہم کیا کریں ہم ساری امت کی طرف سے تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں مولا تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اللہ تو راضی ہو جا تو راضی راضی ہو ہو جا جا تو اللہ ان کے امنی کو امن سے مبدل فرما بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما فتنوں کو ختم فرما محبتوں کو پیدا فرما ہر گھر میں ایمان کی ہوائیں چلا دے اے اللہ ہر گھر میں ایمان کی ہوائیں چلا دے اے اللہ ہر گھر میں ایمان کی ہوائیں چلا دے اپنے دین کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما ظالموں کو ہدایت عطا فرما اللہ اگر تو نے کفر کا محل لکھ دیا ہے تو پھر چن چن کر ختم فرما اللہ تیری نیابت کے لائق نہیں ہے تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اے اللہ ان کے مشورہ گاہوں کو ختم فرما ان کی میٹنگوں کو اسکیموں کو فیل فرما شخص لہم و مسجد جمع ہوں دم تیار ہوں بین کلیمتی ہوں ہوں اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما ہماری اولادوں کی تربیت فرما ان کو دین پر قائم دائم فرما بدرنے سے پھسلنے سے حفاظت فرما اس اس مجمع کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما حاجات کو پوری فرما سب کی کمائی میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما اللہ تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو عطا فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرش لائن سے جتنی پناہیں چاہی اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد وصحبہ اجمعین